سر غزل کا مطلب پیش خدمت ہے آپ کی اجازت تیری سمت جانے کا راستہ نہیں ہو رہا تیری سمت جانے کا راستہ نہیں ہو رہا رہے عشق میں کوئی معجزہ نہیں ہو رہا کوئی رات آ کے ٹھہر گئی میری ذات میں کوئی رات آ کے ٹھہر گئی میری ذات میں میرا روشنی سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا بڑی نایت کوئی رات آ کے ٹھہر گئی میری ذات میں میرا روشنی سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا اسے اپنے ہونٹوں کا لمس دو کہ یہ سانس لے فی و شیر سنیں گے اسے اپنے ہونٹوں کا لمس دو کہ یہ سانس لے یہ جو پیڑ ہے یہ ہرا بھرا نہیں ہو رہا اسے اپنے ہونٹوں کا لمس دو کہ یہ سانس لے یہ جو پیڑ ہے یہ ہرا بھرا نہیں ہو رہا تو خدائے حسن و جمال ہے تو ہوا کرے تو خدائے حسن و جمال ہے تو ہوا کرے تیری بندگی سے میرا بھلا نہیں ہو رہا بڑی رائے بہت شکریہ سر کہ تو خدا و جمال ہے تو ہوا کرے تیری بندگی سے میرا بھلا نہیں ہو رہا تیری سمت جانے کا راستہ نہیں ہو رہا ایک غزل کے چند اشعار اور سماعت کریں کہ مطلب دیکھیں گے گھٹن سی ہونے لگی اس کے پاس جاتے ہوئے گھٹن سی ہونے لگی اس کے پاس جاتے ہوئے میں خود سے روٹ گیا ہوں اسے مناتے ہوئے گھٹن سی ہونے لگی اس کے پاس جاتے ہوئے میں خود سے روٹ گیا ہوں اسے مناتے ہوئے یہ زخم زخم مناظر لہو لہو چہرے یہ زخم زخم مناظر لہو لہو چہرے کہاں چلے گئے وہ لوگ ہنستے گاتے ہوئے آداب تمہارے آنے کی امید بڑھ نہیں آتی تمہارے آنے کی امید بڑھ نہیں آتی میں راک ہونے لگا ہوں دیے جلاتے ہوئے تمہارے آنے کی امید بڑھ نہیں آتی میں راک ہونے لگا ہوں دیئے جلاتے ہوئے نہ جانے ختم ہوئی کب ہماری آزادی نہ جانے ختم ہوئی کب ہماری آزادی تعلقات کی پابندیاں نبھاتے ہوئے آداب نہ جانے ختم ہوئی کب ہماری آزادی تعلقات کی پابندیاں نبھاتے ہوئے جی ہے اب بھی بستر جاں پر تیرے بدن کی شکن ہے اب بھی بستر جاں پر تیرے بدن کی شکن میں خود ہی مٹنے لگا ہوں اسے مٹاتے ہوئے آدھا بڑی نایت بہت شکریہ سر تھینک یو سو مچ اور غزل کے ایک نظم میں سنائی دیتا ہوں کہ ایک بزم سخن میں ایک لڑکی کچی عمروں کی نیند سے بوجھل اپنے گرد و نواح سے بے پرواہ بال کھولے دراز صوفے پر ہمتن گوشت سب کی غزلوں کو سن رہی تھی بڑے سلیقے سے میں بھی شامل تھا بزم میں اس کی اور محظوظ ہو رہا تھا بہت اس کی ہر کیفیت سے ہر لمحہ اس کی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ لفظ چن رہی ہو سب اور انہیں جذب کر رہی ہو پھر روح کی دل نشین وادی میں قلب کے اندرون گوشوں میں اس کے سب تجربات تازہ تھے وہ تھی تخیل کی اڑانوں میں اور اس کیفیت کے سائے میں بن رہی تھی وہ خواب کل کے لیے اس حقیقت سے بے نیاز کے یہ کچی عمروں کے خواب ہیں سارے ٹوٹ جائیں تو درد ہوتا ہے شکریہ بڑی نائب وہ ایک پکشی جو گنجن کر رہا ہے وہ ایک پکشی جو گنجن کر رہا ہے وہ مجھ میں پریم سرجن کر رہا ہے بہت دن ہو گئے ہیں تم سے بچھڑے بہت دن ہو گئے ہیں تم سے بچھڑے تمہیں ملنے کو اب من کر رہا ہے اور ندی کے شان تٹ پر بیٹھ کر من ندی کے شان تٹ پر بیٹھ کر من تیری یادیں وسرجن کر رہا ہے اور سمے رخسا گیا ہو جیسے اظہر سمے رخسا گیا ہو جیسے اظہر کوئی برہا کا ورنن کر رہا ہے بہت شکریہ سر بڑی نائب تیرے سنسار سے تنگ آ گئے ہیں تیرے سنسار سے تنگ آ گئے ہیں ہم اس آبھار سے تنگ آ گئے ہیں تیرے سنسار سے تنگ آ گئے ہیں ہم اس آبھار سے تنگ آ گئے ہیں ہمیں اب چاہیے تھوڑی سی گھرنا نرنتر پیار سے تنگ آ گئے ہیں بہت شکریہ بڑی نایت اور اتنا سنگین پاپ کون کرے اتنا سنگین پاپ کون کرے میرے دکھ پر ولاپ کون کرے چیتنا مر چکی ہے لوگوں کی چیتنا مر چکی ہے لوگوں کی پاپ پر آپ کون کرے بڑی نائب بہت شکریہ سر تھینک یو سو مچ زمین دل ایک عرصے بعد جلتھل ہو رہی ہے زمین دل ایک عرصے بعد جلتھل ہو رہی ہے کوئی بارش میرے اندر مسلسل ہو رہی ہے کہ زمین دل ایک عرصے بعد جلتھل ہو رہی ہے کوئی بارش میرے اندر مسلسل ہو رہی ہے لہو کا رنگ پھیلا ہے ہمارے کینوس پر لہو کا رنگ پھیلا ہے ہمارے کینوس پر تیری تصویر اب جا کر مکمل ہو رہی ہے بڑی نائس بہت شکریہ سر کہ لہو کا رنگ پھیلا ہے ہمارے کینوس پر تیری تصویر اب جا کر مکمل ہو رہی ہے ہوائے تازہ کا جھونکا چلا آیا کہاں سے ہوائے تازہ کا جھونکا چلا آیا کہاں سے کہ مدت بعد اس پانی میں ہلچل ہو رہی ہے بہت شکریہ سر ہوائے تازہ کا جھونکا چلا آیا کہاں سے کہ مدت بعد اس پانی میں ہلچل ہو رہی ہے میری آواز خاموشی میں ڈھل جائے گی ایک دن میری آواز خاموشی میں ڈھل جائے گی ایک دن کوئی حسرت میرے اندر مقفل ہو رہی ہے بہت شکریہ سر اور وہ شب آ ہی گئی بندے قبا کھلنے لگے ہیں وہ شب آ ہی گئی بندے قبا کھلنے لگے ہیں پہیلی تھی جو کلچھی ہوئی حل ہو رہی ہے بہت شکریہ بڑی نایا کہ وہ شب آ ہی گئی بندے قبا کھلنے لگے ہیں پہیلی تھی جو کلچھی ہوئی حل ہو رہی ہے ایک مطلب اور ایک شعر اور سماعت کر لیں کہ ہر ایک نظر کے لیے مختلف پیام ہے ہم ہر ایک نظر کے لیے مختلف پیام ہے ہم کہیں ہے زہر کا پیالہ کہیں پہ جام ہے ہم ایک نظر کے لیے مختلف پیام ہے ہم کہیں ہیں زہر کا پیالہ کہیں پہ جام ہے ہم ہماری پیاس پہ ہم کو عبور حاصل ہے ہماری پیاس پہ ہم کو عبور حاصل ہے مگر وہ شخص سمجھتا ہے تشنا کام ہے ہم ہماری پیاس پہ ہم کو عبور حاصل ہے مگر وہ شخص سمجھتا ہے تشنا کام ہے ہم پرندوں کو شجر اچھا لگا ہے بہت دن بعد گھر اچھا لگا ہے کہ پرندوں کو شجر اچھا لگا ہے بہت دن بعد گھر اچھا لگا ہے تیری قربت کی خواہش تو نہیں تھی تیری قربت کی خواہش تو نہیں تھی تیرا ملنا مگر اچھا لگا ہے تیری قربت کی خواہش تو نہیں تھی تیرا ملنا مگر اچھا لگا ہے گلے میں ہے تیری باہوں کا گھیرا گلے میں ہے تیری باہوں کا گھیرا یہ بائک کا سفر اچھا لگا ہے کہ گلے میں ہے تیری باہوں کا گھیرا یہ بائک کا سفر اچھا لگا ہے لرستے ہاتھوں سے چھونا کسی کا لرستے ہاتھوں سے چھونا کسی کا محبت میں یہ ڈر اچھا لگا ہے بہت شکریہ لرستے ہاتھوں سے چھونا کسی کا محبت میں یہ ڈر اچھا لگا ہے کسی اونچائی سے گرتا ہوں جیسے کسی اونچائی سے گرتا ہوں جیسے نشے کا یہ اثر اچھا لگا ہے ہوا ہی کیا جو وہ ہمیں ملا نہیں ہوا ہی کیا جو وہ ہمیں ملا نہیں بدن ہی صرف ایک راستہ نہیں بہت شکریہ سر بڑی نایت سر کہ ہوا ہی کیا جو وہ ہمیں ملا نہیں بدن ہی صرف ایک راستہ نہیں شکست خواب ہو تو ایک عذاب ہے شکست خواب ہو تو ایک عذاب ہے شکست ذات کوئی مسئلہ نہیں بہت شکریہ شکست خواب ہو تو ایک عذاب ہے شکست ذات کوئی مسئلہ نہیں میں دستکوں پہ دستکیں دیے گیا بڑی شکریہ سر میں دستکوں پہ دستکیں دیے گیا وہ ایک در کبھی مگر کھلا نہیں میں دستکوں پہ دستکیں دیے گیا وہ ایک در کبھی مگر کھلا نہیں اور یہ پہلا عشق ہے تمہارا سوچ لو یہ پہلا عشق ہے تمہارا سوچ لو میرے لیے راستہ نیا نہیں اور ایک غزل کے چند اشعار سماعت کر لیں کہ کسی کے حسن پر جادو بیانی کر نہ پائے کسی کے حسن پر جادو بیانی کر نہ پائے جو کرنا تھا وہ لفظوں کے معنی کر نہ پائے الاؤ بجھ گئے ہیں بے سبب ہی جلتے جلتے الاؤ بجھ گئے ہیں بے سبب ہی جلتے جلتے تیری موجودگی کو ہم کہانی کر نہ پائے پہنچنا چاہتے تھے اپنے گھر بھی وقت سے ہم اپنے گھر بھی وقت سے ہم پہنچنا چاہتے تھے اپنے گھر بھی وقت سے ہم محبت اس لیے بھی جاویدانی کر نہ پائے بہت شکریہ سر کہ پہنچنا چاہتے تھے اپنے گھر بھی وقت سے ہم محبت اس لیے بھی جاویدانی کر نہ پائے کوئی آسیب پاؤں میں رہا زنجیر بن کر کوئی آسیب پاؤں میں رہا زنجیر بن کر تیری یادوں سے ہم نقل مکانی کر نہ پائے اور کسی کو خود میں پا لینے کا مطلب شاعری ہے کسی کو خود میں پا لینے کا مطلب شاعری ہے یہ دیوانے ہی کر سکتے ہیں گیانی کر نہ پائے کسی کو خود میں پا لینے کا مطلب شاعری ہے یہ دیوانے ہی کر سکتے ہیں گیانی کر نہ پائے اور ایک غزل کے چند اشعار تمام عمر اٹھاتا رہا خسارا بدن تمام عمر اٹھاتا رہا خسارہ بدن کسی کو دل میں رکھا اور کسی پہ وارا بدن تمام عمر اٹھاتا رہا خسارہ بدن کسی کو دل میں رکھا اور کسی پہ وارا بدن ہمارے کام نہ آئے گی تیری کوزا گری ہمارے کام نہ آئے گی تیری کوزا گری تو کر سکے گا نا یکجا یہ پارا پارا بدن ہم اس کے پہلو میں ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں ہم اس کے پہلو میں ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں پکارتا ہے کسے رات بھر ہمارا بدن ہم اس کے پہلو میں ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں پکارتا ہے کسے رات بھر ہمارا بدن ہم اس کے ساتھ رہے جب تلک وضو میں رہے ہم اس کے ساتھ رہے جب تلک وضو میں رہے عقیدتوں سے پڑھا ہم نے وہ سپارہ بدن بہت شکریہ سر ہم اس کے ساتھ رہے جب تلک وضو میں رہے عقیدتوں سے پڑھا ہم نے وہ سپارہ بدن پھر اس کے بعد کوئی کاکٹیل پی ہی نہیں پھر اس کے بعد کوئی کاکٹیل پی ہی نہیں کہ جب سے اس نے میرے جام میں اتارا بدن بہت شکریہ سر بڑی نہایت دہک نہ جائے کہیں خواہشوں کی آگ اظہر دہک نہ جائے کہیں خواہشوں کی آگ اظہر ہوا ہے تیز مقابل ہے وہ شرارہ بدن شکریہ سر بہت شکریہ سر اور ایک نظم سر بالکل تازہ اب تک پہنچا رہا ہوں میرے خوابوں کا گھر ایک چھوٹا سا تالاب اور مچھلیاں کچے آنگن میں چکتی ہوئی مرغیاں میرے خوابوں کا گھر ایک چھوٹا سا تالاب اور مچھلیاں کچے آنگن میں چگتی ہوئی مرغیاں صاف ستھرے سے کچھ پالتو جانور دودھ دیتی ہوئی گائیں اور بکریاں میرے خوابوں کا گھر دادی اماں کہانی سناتی ہوئی رہٹ کی دھن پہ حسنا ہو گاتی ہوئی تیش کھاتے ہوئے مولوی صاحب اور بچیاں سر ڈھکے مسکراتی ہوئی میرے خوابوں کا گھر میٹھے پانی کا ہو ایک پرانا کنواں جس پہ آ کر رکیں تشنا لب لڑکیاں میٹھے پانی کا ہو ایک پرانا کنواں جس پہ آ کر رکیں تشنا لب لڑکیاں ایک برگد پہ رنگین جھولے پڑے لہلہاتی ہوئی دور تک کھیتیاں میرے خوابوں کا گھر رات کی رانی دل میں مہکتی ہوئی آگ چولہے میں جیسے دہکتی ہوئی حشر برپا کیے چاندنی رات اور دل میں اٹھنے لگے یاد کا ایک دھواں میرے خوابوں کا گھر فلیٹ کی منہ چڑھاتی ہوئی کھڑکیاں فلیٹ کی منہ چڑھاتی ہوئی کھڑکیاں ہر طرف بھیڑ ہے ہر طرف ہے مکان صبح ٹریفک کے سگنل پہ رکتا ہوں جب یاد آتی ہیں کھیتوں کی پگڈنڈیاں میرے خوابوں کا گھر میرے خوابوں کا گھر تھینک یو وہ ایک شاخ گل جو کل تلک بھی سبزہ زار تھی پیام نو بہار تھی جڑوں سے کاٹ دی گئی وہ ایک شاخ گل جو کل تلک بھی سبزہ زار تھی پیام نو بہار تھی جڑوں سے کاٹ دی گئی اداس رات کی گھنیری تیرگی کے درمیان وہ تشنا لب وہ بے اماں غم شکستگی لیے ہوا کے دوش پر سوار بھٹک رہی یہاں وہاں مگر اسے ابھی تلک یقین زندگی کا ہے اور اس کی پتیوں میں ایک رنگ روشنی کا ہے خدا کرے کہ بارشیں زمیں سے اس کو جوڑ دیں اور اس کی زندگی کو ایک خوشگوار موڑ دیں خدا کرے یہ شاخ گل صدا ہری بھری رہے اور اس کی ذات میں یہ سبز روشنی بھری رہے اب یہ اعلان میری جان ودھیوت کر دو میں تمہارا ہی رہوں ایسی وسیعت کر دو اب یہ اعلان میری جان ودھیوت کر دو میں تمہارا ہی رہوں ایسی وسیعت کر دو میرے جیون میں کسی ورکش کی بھانتی آؤ میرے جیون میں کسی ورکش کی بھانتی آؤ اپنے سائے میں رکھو اور تتھاگت کر دو میں جدائی کا وہ شن ہوں جو سدا یاد رہے میں جدائی کا وہ شن ہوں جو سدا یاد رہے اپنے سینے سے لگا کر مجھے اکشت کر دو تم نہ دیکھو تو مجھے کون یہاں دیکھے گا تم نہ دیکھو تم مجھے کون یہاں دیکھے گا تم جو چاہو میری آگت کو اناگت کر دو پھر چلی آؤ میرے پاس بچھڑنے کے لیے پھر چلی آؤ میرے پاس بچھڑنے کے لیے من کی پیڑا کو کسی طور یتھاوت کر دو جوان رات کے سینے پہ دودھیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح حسین پھول ہنسی پتیاں ہنسی شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط زمیں حسین ہے خوابوں کی سرزمی کی طرح تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح انہی کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل خموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں نہ جانے کتنی کشاکش سے کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں یہی فضا تھی یہی رت یہی زمانہ تھا یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں تمہارے ہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر نظر جھکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جھیپتی ڈرتی خود اپنے سائے کی جنبش سے خوف کھائے ہوئے تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں رواں چھوٹی سی کشتی ہواؤں کے رخ پر ندی کے ساز پہ ملاح گیت گاتا ہے تمہارا جسم ہر ایک لہر کے جھکولے سے میری کھلی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں میرے پلنگ پہ بکھری ہوئی کتابوں کو ادائے و کرم سے اٹھا رہی ہو تم سہاگ رات جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں دبے سروں میں وہی گیت گا رہی ہو تم خوشی ہو یا سنتراس تمہارے نام سے ہے خوشی ہو یا سنتراس تمہارے نام سے ہے میرا ہر احساس تمہارے نام سے ہے پتجھڑ کا پریائے ہوا کرتا تھا میں پتجھڑ کا پریائے ہوا کرتا تھا میں مجھ میں یہ مدھوماس تمہارے نام سے ہے تم اپنے ادھروں سے شانت کرو اس کو تم اپنے ادھروں سے شانت کرو اس کو ادھروں پر یہ پیاس تمہارے نام سے ہے اپنے ہر ایک روپ میں جیون سندر ہے اپنے ہر ایک روپ میں جیون سندر ہے مجھ کو یہ وشواس تمہارے نام سے ہے بڑی نایت کہ اپنے ہر ایک روپ میں جیون سندر ہے مجھ کو یہ وشواس تمہارے نام سے ہے تم سے مل کر بھول چکا اپنا ہونا تم سے مل کر بھول چکا اپنا ہونا دیوی اب یہ داس تمہارے نام سے ہے کہ تم سے مل کر بھول چکا اپنا ہونا دیوی اب یہ داس تمہارے نام سے ہے نے جنم لیا ہے تمہارے لیے کوتاؤں نے جنم لیا ہے تمہارے لیے شبدوں میں ونیاس تمہارے نام سے ہے کبتاؤں نے جنم لیا ہے تمہارے لیے شبدوں میں ونیاس تمہارے نام سے ہے صحرا صحرا پھرتے ہیں ایک یاد لیے صحرا صحرا پھرتے ہیں ایک یاد لیے من کا یہ نرواس تمہارے نام سے ہے کہ تم سے مل کر بھول چکا اپنا ہونا دیوی اب یہ داس تمہارے نام سے ہے بہت شکریہ سر